سیدنا عبداللہ بن عمر بن آس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ سے آگے پہنچاؤ اگرچہ وہ ایک آیت ہی ہو اور بنی اسرائیل سے بھی بیان کر لیا کرو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور جس نے مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ بولا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں تیار کر لے حدیث نمبر تین سو چار مسند احمد